اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی دیہن بائیں کروٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپن کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر اے سننی والے اگر تو انہیں جے انک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے